حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس آکائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس گویا سفید رنگ کے موتیوں کی لڑی کی طرح تابدار تھے چشم جن و انس ہو یا چشم ملک و فلک کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت دانت نہ دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موضوع اور مناسب فاصلہ تھا جس سے ہر وقت نور کی سلسبیل رواں رہتی صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور اولوں کی طرح چمکتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سب لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت اور چمکدار تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دانتوں کے درمیان موضوع فاصلہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام فرماتے تو یوں محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک سے نور پھوٹ رہا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نہایت خوبصورت اور موزوں تھے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مقدس میں باریک باریک ریخیں تھیں یعنی ان کے درمیان نہ زیادہ فاصلہ تھا اور نہ ہی وہ بالکل جڑے ہوئے تھے اور وہ باریک آبدار موتیوں کی طرح چمکدار تھے حضرت ہند بن ابی حالا مزید بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا دلکش تبسم ہوتا تھا یعنی صرف تبسم فرماتے کہہ کہا نہ لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ددان مبارک اولوں کی طرح چمکدار تھے حضرت حکیم بن ہزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کی کی اولوں طرح چمکتے تھے جب گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا جیسے سامنے کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بجلی کی طرح نہایت چمکدار تھے حضرت امام بسیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کے دندان مبارک سیپ کی آغوش میں پنہا چمکدار موتیوں کی طرح تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مادن نٹک اور مادن تبسم میں سے تھے